احد کا مطلب صرف ایک ہے میرا صرف اللہ ایک ہے اب اسی سے ساری باتوں کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یعنی کہ جتنی بھی ہیں سب اللہ کے لیے اللہ آئے اللہ ایک ہے احد مطلب میرا اللہ ایک سنیے سر سنیے سر مطلب اللہ ایک میرا قرآن ایک مطلب میرا نبی ایک میرا اسلام ایک ہوتا ہے سر میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سر اللہ احد اللہ ایک ہے جب اچھا، اللہ ہوتا ہے دوبارہ بولو عربی میں واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ یہ بتائیں آپ بھارت کے سویدھان کو مانتے ہیں یا سعودی مطلب ہے آپ بھارت کے سویدھان کو مانتے ہیں عربی میں آپ عربی بات مانیں گے تو آپ عربی کی بات چلائیں گے بھارت کے اندر عربی کی بات چلیں گے جب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو آپ یہ کہتے کہ بھارت جو ہے سویدھان تو چلے گا اسلامک اور جب آپ کی بات کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عربی کی باتیں چلیں گی مان لیجئے عربی کی میں آپ کو تعلق کا مطلب تو ون ہے ہی نہیں آہد قرآن میں یوز ہوا ہوا ہے مطلب ایک لیے قرآن دوبارہ قرآن کھول کر پڑھیے جی یہ اسی طریقے کا جھوٹ بولتا ہے نا اسی طریقے کے جھوٹ پہ مجھے آتا ہے احد کا مطلب ایک ہوتا ہے احد کا مطلب ایک ہوتا ہے کلو اللہ احد آپ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آپ یہ آپ کو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کے پورا سارا ترجمہ اسی کے اندر آپ کو بتا دیا تو آپ اس پہ یہ کرتے ہیں لولی جی ایسے لوگوں کو بٹھا کر آپ اپنے چینل کی مت اڑوائیے کیونکہ نہ تو یہ اسلامک جانکار تھے نہ مسلم تھے یہ صرف اور صرف ایک مسلم کو بدنام کرنے کا پروپگنڈا چلا کر آپ کو اور آپ کے چینل کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ اس طریقے ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو اسلام کے جانکار نہ ہو جو اسلام پر ایک جھوٹا پروپگنڈا چلائے جو اسلام کو بدنام کرنے کی بات کرے بنا کے وہ ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک مسلم کہتے ہیں آپ اسلام میں نہیں بس اسلامک جن کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا وہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا تو یہ بتائیے آپ کو پڑھنا آتا ہے ارے آپ کو پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھنے والا ہوں میں قرآن پڑھنے والا ہوں ایڈم کو لے کر آئیے اسکرین پر ایڈم اب اب یہ بڑا یہ آسان ہوتا ہے جب آپ کو ترک نہیں آتا حاجی صاحب تو آپ لوگ لگتے ہیں چینل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور چینل کے درجے میں اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے تو آپ آ کے ترکوں کے مادھیم سے پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے خلاف اپنی باتیں رکھیے آپ نے کل سے لے کر آج تک آج ہم دوسری کڑی میں آ چکے ہیں آپ کے پاس ترک نہیں تھا آپ آیتوں کا ذکر نہیں کر پائے میں آپ سے بار بار ہمارے درشکوں کو جسے لے کر پوری مہم چلائی گئی اس مہم میں کیا کہا گیا تھا چھبیس آیتوں کے بارے میں آج بھی آپ کو سن لیا ہاں، <laughs> لیجئے گا اور آپ بھی چیپٹر میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں درشک بھی کون سا چیپٹر کہاں سے کس سورج کی بات ہو رہی ہے کس آیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو اپنی اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں آپ صرف بولتے جا رہے ہیں لیکن کوئی ترک نہیں دے رہے Adam now coming to you آپ چند آیتوں کے بارے میں تھوڑا بتائیے جہاد ایگزیکٹلی کیا کہتا ہے اسلام کی نظر سے قرآن اور اسلام اس طریقے سے جہاد کو ایکسپلین کرتا ہے محمد کے دو زمانے ہیں ایک زمانہ ہے بیفور ہجرت ایک زمانہ ہے آفٹر ہجرت قرآن کی یہ جو صورتیں ہیں اگر ہم ان کو ریولیشن آرڈر یعنی نزول کے اعتبار سے پڑھیں تو جہاد اس نزول کے اعتبار سے ان آیتوں میں اس طریقے سے آیا جو میں بولنے لگا ہوں یہ انتیس آیتیں سمجھیے گا Quran chapter number 25 verse number 52 Quran chapter number 16 verse number 110 Quran chapter number 29 verse number 69 Quran chapter number 2 verse number 218 Quran chapter number 8 verse number 72 Quran chapter number 8 verse number 74 to 75 Quran chapter number 3 verse number 142 Quran chapter number 60 verse number 1 Quran chapter number 4 verse number 95 Quran chapter number 47 verse number 31 Quran chapter number 22 verse number 77 to 78 Quran chapter number 49 verse number 15 Quran chapter number 16 verse number 9 Quran Quran chapter number 16, verse number 11, Quran chapter number 5, verse number 39, 35, and Quran chapter 9, number 9 ki, verse number 16, 19, 20, 22, 24, 41, 42, 44, 73, 81, 84, 86, 88, 90 to 92. اس میں آپ کو جہاد ایک پروگریسیولی نظر آئے گا اوپر سے لے کے نیچے تک محمد جس وقت مکہ مکہ میں تھے ابھی ہجرت نہیں کی تھی تو تین آیتیں آئی تھیں پچیس کی باون سولہ کی ایک سو دس انتیس کی سکسٹی نائن یہ تین آیتیں کسی صورت میں آپ گیم ڈال سکتے ہیں کہ یہ پیور اوفینسو نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ چیپٹر نمبر ٹو میں چلے جاتے ہیں آپ کو جرنلائزیشن کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے چیپٹر نمبر ایٹ مزید جرنلائز کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر ایٹ کے آیت نمبر 39 دی تھی اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 60 میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چھپ کے اٹیک کرنے کی پریپریشن کر رہے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ تم مسلمان جو رہ گئے ہوئے مکہ میں ان کے ساتھی نہ بنو کسی بھی صورت میں ہم ہائٹ کر کے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیپٹر نمبر نائن تک جاتے ہیں فتح مکہ ہو چکا ہے اب محمد صاحب نے تبوک پہ حملہ کرنا ہے آل دا وے 800 مائل مائلز اوے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چیپٹر نمبر 9 کی ایت نمبر 41 42 44 کے اندر and so and so four پھر محمد صاحب کا اللہ جی محمد صاحب کو کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ وہاں پہ اٹیک کرنے نہیں جا رہے بلا وجہ بیکاز کسی اسلامک سکالر کے پاس یہ ریفرنس نہیں ہے کہ تبوک پہ حملہ کیوں کیا سوائے اس کے کہ ایک فالسیفائی سٹوری کے جو کہ فیبریکیٹڈ ریفرنس uh, ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے محمد صاحب کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو لوگ تمہارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جا رہے آٹھ سو کلو دور ان کے ان سے کوئی اگر مر بھی جائے گا نا اب تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا ان کی فیونرل پہ بھی نہ جانا یہ قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ایٹی فور کہہ رہی ہے اس کے بعد جب ہم مزید آگے جاتے ہیں تو یعنی اتنا جنیرکلی اب بیان کر دیا گیا ہے ایٹی فور سے فارورڈ کہ منافق ہیں وہ لوگ اور منافق جو ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے اعمال پہ عمل نہیں کرتے اس لیے انہیں منافق آ جاتا ہے اور قرآن اور محمد کی حدیثوں کے مطابق وہ جہنم کا ایندھن ہوگا یعنی وہ لکڑیاں ہوں گی وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم کفار چھڑیں گے اس کے اوپر دس از دا ریئلٹی آف جہاد ان اسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو رکھ دیں جی ٹھیک ہے حاجی صاحب ایڈم کو ہم نے بھی سنا آپ نے بھی سنا اب آپ ذرا جیسے کہ انہوں نے بطور ایگزامپلس کے ساتھ بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہے اگر آپ ایڈم سے سہمت نہیں ہے تو آپ ترکوں پر ہی آئیے جن جن آیتوں کا جن جن سوروں کا ذکر کیا ہے جن باتوں کو ایڈم کہہ رہے تھے آپ ان کو کیسے نکارتے ہیں دیکھیے لولی دی جی، جس طریقے سے انہوں نے آیتوں کے بارے میں بتایا اس کا ترت اور تت آپ دیکھیے کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہجرت سے پہلے کا اور ہجرت کے بعد کا انہوں نے دونوں کا بتایا اب یہ بتائیے جب ہجرت کر سکتے تھے اللہ کے نبی اور جب وہ واپسی آئے تو ان کو اپنے جو مکہ ہے اسے فتح کرنا تھا تو اس کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی قرآن کے اندر ان آیتوں کا ذکر تفصیل سے دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کس طریقے سے آپ مکہ فتح کر سکتے اور جہاد کے بارے میں بتایا گیا جہاد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک لو جہاد کا مطلب آپ نے دیا ایک لینڈ جہاد کا مطلب آپ نے دیا وہ لحاظ وہ جو جہاد ہے ان سے سے کوئی تعلقات نہیں رکھتا لونی سے جی۔ اور وہ جہاد ایک الگ ہے وہ جہاد صرف اور صرف حق کی لڑائی تھی انصاف کی لڑائی تھی وہ جیتنے کی کہ ہمارے اپنے مسلم بھائی کو حق ملے اچھا ایک سیلیس لبنی جی لبنی جی،, جی،, جی آپ آپ اس کا جواب نہیں دیا آپ اس کا جواب نہیں دیا میں دیتا ہوں دیکھیں میں دیتا ہوں اس کا جواب تیس سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں آئی نو مگر مگر بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ تبوک کی بات کی ہے جرنلائزیشن کے اوپر جب جرنلائزیشن کی بات ہوئی تو میں نے تبوک کی بات کی ہے فتح مکہ ہو چکا ہے تم مکہ پہ بھی حملہ کر چکے ہو مکہ بھی محمد اپنا کر چکا ہے نہیں مکہ فتح مند آیت نمبر نو کے بارے میں آپ نے بتایا نا تو آپ نے جو تھرٹی ون جو بتایا تھا اس کے بارے میں بتاؤ نا جو آپ نے کہا تھا کہ آٹھ سو ہاں۔ کلو میٹر چل کا ہے آٹھ سو کلو میٹر کا کہیں ڈیفینس نہیں ہے قرآن کے اندر آٹھ سو کلو میٹر نہیں لکھا ہوا آپ نے آٹھ سو کلو میٹر کیوں کہا آپ نے آٹھ سو کلو میٹر آٹھ سو کلو میٹر ہوا کرتا تھا میں ایڈم جی آپ کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے آپ کیوں اتنا جھوٹ نا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے آٹھ سو کلو میٹر کہاں لکھا ہوا ہے ارے آپ اس طریقے کا جھوٹ بول رہے شرم آ رہی ہے مجھے آپ کیا آٹھ سو کلو میٹر ہاں یہ تھا کہ ایک دوری دوری ہو رہی تھی ارے طریقے کا جھوٹ بولتے ہیں یار یار صبر کر رہے ہیں یار تو ہم کا نہیں پتا میں چاہتا ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا اسکالر ویل ایجوکیٹڈ مفتی آئے ہمارے ساتھ جہاد یہ ہمارے پاس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جن کو آیتوں کا نہیں پتا کہ دکھاؤ ابے یار سیریسلی ہے سنے ارے محمد بتاتا کہ ان پلرز کا اسلام کے جب جب بیسک بیسک روٹ ہے ہے ہے ہے نا وہ وہ توحید اور اس کا پلر نماز سر میری بات بولنے کی تہذیب نہیں یہ ویکتگت ٹپڑی تو ایک دوسرے پر کرنی ہی نہیں ہے میرے کارکرم میں میں ہمیشہ اس بات سے بالکل سہمت نہیں ہوتی کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی ویکتیگت ٹپڑی کی جائے بہرحال چلیے حاجی صاحب کیونکہ آپ زیادہ جانکار آیت نو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرو سورہ چھیاسٹھ آیت نو کیا یہ لکھا ہوا ہے حاجی آپ پہلے بتائیں گے اب یاد میں آپ کے پاس آتی ہوں لیکن پہلے حاجی نازم سورہ سکسٹی سکس آیت نمبر نائن غیر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرو لکھا ہے ایسا جو ہے میں دیکھ پا رہی ہوں اس کو ایک بار سے لے آئیے پلیز ایڈم نے آیت نمبر نو سورا نمبر چھیاسٹھ جس کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا ابھی ترنت انہوں نے اپنی ایک شیئر کر دی اور اس میں لکھا ہوا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں صاف صاف اور ہمارے درشک بھی دیکھ رہے ہیں نبی آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور ان پر کڑائی کریں ان کا استھان نرک ہے اور وہ برا استھان ہے یہ آیت نمبر نمبر نو سورہ چھیاسٹھ یہ کہتی ہے آیت نمبر آیت نمبر نو اور سورہ نمبر چھیاسٹھ ہاں کیا یہ کہتی ہے جو ایڈم اسکرین شیئر بھی کر رہے ہیں دیکھیے آپ نے ایک بات کہی کہ جہاد اور اس میں غیر مسلموں کا نام آتا ہے جو ایمان میں داخل نہیں تھے سنیے تو آپ کو تتھیوں کا پتہ چلے گا لب نہیں تھوڑی جانکاری اگر آپ بات اگر رکھیں گے نہ تو آپ کے کروڑوں درسوں کو ہاں، پتہ چلے گا بولیے بولیے آئیے تتھیوں کی بات کیجیے ہاں۔ تتھیوں بھی بات کرو اس کے آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جہاد کریں غیر مسلموں سے گیر مسلم کون تھے گیر مسلم جو ادھرمی لوگ تھے جو دھرم کو نہیں مانتے تھے اسلام کو نہیں مانتے تھے ہاں تو اسلام کو نہیں ہاں۔ مانتے تھے جو جو ہاں، اسلام کو نہیں مانتے تھے تو وہ غیر ہاں، مسلمان ہوئے نا تو اسلام کو نہ ماننے والے تو پھر ہندو بھی ہوئے جی، جو بودھ جی، بھی ہوئے تو اب کافر بول دیا گیا نا ان کو جب وہاں ہندو تھے ہی نہیں تو وہ ہندو کہاں تھے اب وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک بھارت کے اندر پروگنڈا چلا رکھا ہے کہ غیر مسلم کسے کہتے ہیں غیر مسلم جو وہاں عرب کے اندر سنیے غیر مسلم عرب کے اندر مسلمان ہی تھے لیکن وہ اسلام میں داخل تو یہاں پر جو سرکل سے جدا کر دیا جاتا ہے وہ کس آدھار پر کیا جاتا ہے آپ نے کہہ دیا نا غیر مسلم ان کے لیے تھا بھائی معافی دیتا ہے آپ کہہ رہے اسلام بہت ہی زیادہ پریم اور محبت پھیلانے والا پیار کرنے والا معاف کرنے والا ہے نا یہ اسلام ایسا تو پھر یہ سرکل سے جدا کیوں ہو جاتا ہے کس آدھار پر ہوتا ہے بتائیے جی میرے اسلام میرے اسلام کبھی بھی سر تن سے جدا کی اجازت نہیں دیتا ہو رہا ہے نا ہم ہو رہا ہے نا آپ ہندوستان کا حوالہ بار بار دے رہے ہیں اسی ہندوستان میں ہو رہا ہے نا کنہیا کمار کے ساتھ ہو گیا نا چھوٹی سے اب چھوڑیے چلیے ہو گیا ٹھیک ہے چلیے اب دوسرا دوسرا چلیے دوسرے پہ آتے ہیں سورا نمبر چار آیت نمبر ایک سو ایک سورا فور آیت ون زیرو ون غیر مسلم آپ کے کھلے دشمن ہیں ان سے جہاد کرو سورہ فور آیت 101 ون یہ کہتا ہے کہاں کے لیے لونی جی یہ کہاں کے لیے کہا گیا یہ سعودی عرب کے لیے کہا گیا کوئی بھارت کے لیے نہیں کہا آپ سنیے بھائی صاحب کیا پوری دنیا میں کیا الگ الگ کیا پوری دنیا کے اندر پھیلا میں جی پڑھی ہے لکھا گیا ہے وہ تو سب جگہ ایک ہی ہے نا لکھا تو سب جگہ ایک ہی ہے جو لکھا ہے وہی آئے گا نا قرآن پوری دنیا پہ کہاں نازل ہوا سعودی عرب کے اندر نازل ہوا نا قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا تو وہاں ان غیر مسلم کا مطلب ہے وہ جو مسلمان نہیں تھے یعنی کہ ایمان میں داخل نہیں تھے تھے مسلمان مگر وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا یہ بھارت کے ہندو اچھا کے جی۔ بارے میں نہیں کہا ٹھیک ہے اچھا آپ نے بات رکھ لی آئیے ذرا ایڈم کے پاس چلتے ہیں ایڈم شاہد نے جی، کچھ سکرین شیئر کی ہے اس اسکرین کو اگر دکھائیں حالانکہ یہ عربی میں ہے اور اس کو ایڈم آپ میں ہندی بھی دکھایا تو پڑھنا نہیں آتا کوئی بتا دے تو بہتر ہوگا کیا یہاں پہ زمین نہیں لکھا ہوا ہندی میں ہاں بالکل اور جب تم دھرتی پہ یاترا کرو تو دھرتی پہ ہاں، ہاں۔ جی۔ عربی ہندی سب سیم ہے یہ کہہ رہا ہے جب تم زمین پر سفر کرو it has to do with Arabia یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں دیز کفار کفار کون ہے ہندو نہیں ہے کفار وہ جوز نہیں ہے ایوری سنگل پرسن جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا یوم آخرت پہ نہیں مانتا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے کفر کا مطلب ہی ہے انکاری انکار کرنے والا کس کا انکار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تعلیم کا انکار کرنے والا اس کو کافر کہتے ہیں کفر کرنا کسے کہتے ہیں ایسی چیز جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرے وہ کفر کر رہا ہے اور اس بندے کو کافر کہا جاتا ہے تو اس میں میں کبھی کہتا ہی نہیں کہ ہندو عیسائی سکھ ایتھیس ایگنوسٹک نہیں ایوری سنگل پرسن جو اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہے اور ان کی باتوں کا انکاری ہے وہ کفر کر رہا ہے اور وہ کافر ہے اب بتائیے مجھے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے حاجی ہاں صاحب آپ بتائیے بتائیے ہندو سماج تھا صرف یہ وہاں وہاں جو باتیں رکھی گئی سعودی عرب کے اندر وہاں سب مسلمان تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے جو اللہ کو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کیونکہ اللہ نے اپنی بات ساری قرآن کے اندر کہی ہے اور جب قرآن کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا تو وہاں سعودی عرب کے جو مسلمان تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے جو ایمان میں داخل نہیں تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا وہ بھارت کے ہندوؤں کے لیے نہیں کہا گیا انہوں نے میننگ دکھائی ہم نے خود دیکھا انہوں نے اسکرین جو شیئر کی اس پر دھرتی لکھا ہوا ہے دھرتی پر رہنے والا ہر ایک شخص ہے جو ایمان میں نہیں ہے مطلب جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے جو بھی دھرتی پہ ہے وہ کسی بھی الگ الگ دھرم کا ہو لیکن یہ تو لکھا جی، ہوا ہے نا لونی جی اس دھرتی پہ پہلے پہلے کوئی ہندو سماج تھا ہندو بھائی تھے وہاں صرف مسلم تھے کیونکہ بابا آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آئے تھے سنیے بابا آدم علیہ السلام بابا آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آئے ایسی بات مت بولیے آپ چودہ سو سال پہلے کی بات مت کریے سناتن تو پکر کل سے تھا آدھی سے ان تک آدھی سے مطلب ان تک سر سناتن اس پر مت جائیے اس پر مت جائیے اس پر مت جائیے جس پر جس مدے مطلب پر رہے ہیں نا اسی مدے پر رہے جس مدے پر رہے ہیں اس مدے پر رہے ہیں جی، اور اگر مطلب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے ترک نہیں ہے ترک نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ آپ میرے پاس ترک نہیں ہے لیولی جی آپ ترک سننا نہیں چاہتے سننے تو رہی ہوں سر دوسرا اپیسوڈ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں دوسرے اپیسوڈ کا خاتمہ ہونے والا ہے میں آپ کو سن سننے تو رہی ہوں چودہ سو سال چودہ سو سال والی بات کرتے ہیں اسلام جی، چودہ سو سال پر ہے مگر جب میں جو کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے آدم علیہ السلام اسلام کو لے کر رہے محمد ایک اور ترک کے ساتھ کاٹیے نا ان کی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کی بات سے سہمت نہیں ہے ان کے ترکوں کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ترک دیجئے وہ تو ایک کے بعد ایک اسکرین شیئر کر رہے ہیں میں انہی کی اسکرین دیکھ کر پڑھ رہی ہوں اللہ کے نبی وچ جہاد از دا بیسٹ کون سا جہاد ہے تو سب سے اچھا جہاد ہے ہی سیڈ محمد نے کہا دیٹ آف اے مین اس بندے کا ہوز بلڈ از شیڈ جس کا خون نکلے and his horse is wounded اور اس کا گھوڑا زخمی ہو جہاد جو ہے وہ اسلام کا پیک ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ریاض الصالحین کی حدیث اس کو ایکسپلین کرتی ہے 1522 اس کے علاوہ مشکات المصابی کی 29 اور ملٹیپل ادر حدیثیں میں دو پڑھ لیتا ہوں ایک ہی طرح کی ہیں محمد سے کسی نے پوچھا دین کے ستون کیا ہے محمد نے کیا بولا محمد نے بولا کہ روٹ آف دا میٹر جو جڑ ہے اسلام کی جو جڑ جو ہے توحید وہ اسلام کی جڑ ہے اٹس پلر اس کا جو مین ستون ہے وہ سلاد ہے وہ نماز ہے and the highest point is جہاد جو اس کا سب سے اوپر کا پوائنٹ ہے پیک پوائنٹ ہے جو اس کی چھت ہے جس کی وجہ سے گمبد ہے ٹاپ ہے اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کیمل کا ہمپ ہے جو سب سے ٹاپ ہے وہ ہے جہاد fighting in the cause of Allah اللہ کی راہ میں لڑنا اللہ نے کہا جاؤ نکلو لڑائی کرو اور دنیا اے عالم میں اسلام پھیلاؤ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا قرآن چیپٹر نمبر ایٹ کی تھرٹی نائن تب جب تک کفر باقی نہ رہے تم نے لڑتے رہنا ہے اور اگر وہ پھر بات آ جائے اللہ ان کو یقیناً دیکھ رہا ہے اسلام کے پانچ ستون ہے توحید نماز روزہ زکات حج حج کنڈیشنل ہے آپ کے پاس طاقت بھی ہونا چاہیے پیسہ بھی ہونا چاہیے زکات کنڈیشنل ہے پیسہ ہوگا ایک سال تک سیو ایک خاص اماؤنٹ تو جی۔ روزہ کنڈیشنل ہے اگر صحت مند ہو اور سفر میں نہیں ہو تو نماز کنڈیشنل نہیں ہے اسی لیے یہاں پہ پانچوں پلرز کی بات نہیں ہو رہی صرف نماز کی بات ہوئی ہے اور توحید کی بات ہوئی ہے اور ٹاپ کیا ہے ان دونوں کا وہ ہے جہاد fighting in the cause of Allah اور محمد نے اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد سر تبان بلکہ شاہ سیکنڈ میں آپ اپنی بات بھی رکھ لیجئے ٹھیک ہے بیس سیکنڈ میں آج صاحب آپ بھی اپنی بات رکھ لیجئے کیونکہ آج بھی پھر سمیں کی سیمائے ہیں لیکن میں اپنے درشکوں سے وعدہ کرتے ہوں کہ اس کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ جہاد ایک چھوٹا مدہ نہیں ہے جہاد کے نام پر جس طریقے سے قتل و غارت دنیا بھر میں اگر ہو رہے ہیں تو اس پر چرچہ چرچہ ہونی چاہیے کیا اسلام کی نظر سے جہاد ہے کیا بیس سیکنڈ میں جلدی سے حاجی ناظم اتنے ترک انہوں نے دے دیئے بیس سیکنڈ میں اپنی بات ختم کیجئے اگلی کڑی میں پھر ملیں گے آپ دونوں کے ساتھ جلدی سے حاجی لبنی جی لبنی جی ایڈم جی کے ان سبھی باتوں کو میں درکنار کرتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر پانچ ارکان ہیں جو انہوں نے چار کی بات کری ہے پانچ ارکان پانچ ہی ہاں جی، بتائے ہیں توحید نماز روزہ زکات حج پانچوں بتائے ہیں توحید نہیں بتایا آپ نے توحید نہیں بتایا توحید جو کلمہ ہے آپ نے بتایا نہیں بتایا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے بتایا آپ جھوٹ بولتے ہیں پانچ ارکان میں تو چار بتا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے جی صاحب ہم یہی سے شروع کریں گے ٹھیک ہے ہم یہی سے شروع کریں گے آپ کی بات کے ساتھ ہی اگلی کڑی شروع کریں گے اور ایک بار پھر میں جاتے جاتے آپ سے یہ انورودھ کر رہی ہوں کہ اگر ایڈم ترکوں کے ساتھ آپ آپ کے سامنے ہے تو آپ بھی اگلی کڑی میں آپ قرآن کے کچھ آیتوں اور سوروں کے ساتھ آئیے گا آپ آیتوں اور سوروں کے ساتھ آئیے گا وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے جھوٹ کو آپ اپنے سچ سے کاٹنے کی کوشش کریے گا لیکن جو آپ کا سچ ہے وہ ادھارن کے ساتھ ترجموں کے ساتھ سوروں اور آیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے میں امید کرتی ہوں کہ اگلی بار آپ ضرور قرآن کے ساتھ ہمارے اس کارکرم میں آئیں گے فی الحال ابھی بس اتنا ہی آپ دونوں کا بہت بہت دھنیہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اسلام کی نظر سے کہ آج کی کڑی میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سدرشن نیوز جئے ہند